حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رقو سے سر اٹھاتے تو اللہم ربنا الحمد کہتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ